حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس لیے اسے چاہیے کہ دوران نماز میں کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ستائیس